بادامی باغ سری نگر کا عقوبت خانہ گیارہ دن کی پوچھ تاچھ کے بعد ایک روز میڈیکل چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا وہاں کافی ہجوم تھا کئی فوجی انتظار کی قطار میں لگے بیٹھے تھے مجھے بھی ہتکڑی لگا کر ان کے قریب بٹھا دیا گیا یو پی کا ایک فوجی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا وہ فطری طور پر گپ باز لگتا تھا میرے ساتھ تحریک کشمیر کے موضوع پر گپے ہاکنے لگا مجھے اس کی ناقص معلومات اور ان معلومات پر اس کے یقین کو دیکھ کر حیرانی ہو رہی تھی اس دن مجھے پہلی بار یہ اندازہ ہوا کہ انڈیا حکومت غیروں کے ساتھ ساتھ اپنوں سے بھی جھوٹ بولتی ہے بعد میں جوں جوں تجربہ بڑھتا گیا میرا یہ اندازہ یقین میں بدل گیا کہ واقعی انڈیا نے صرف کشمیریوں کو ہی نہیں بلکہ اپنے فوجیوں کو بھی دھوکے میں رکھا ہوا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جھوٹ ہی ہندو مت کی بنیاد ہے اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے اللہ معاف کرے ہندو کہ ہر وقت جھوٹ بولنے کی عادت کا اثر ہندوستان کے مسلمانوں پر بھی پڑنا شروع ہو گیا ہے ہم جب کشمیر یا انڈیا کی جیلوں میں مسلمانوں کو جھوٹ بولتے دیکھتے تو ہمیں اس بات کا سخت صدمہ پہنچتا کہ سچ بولنا تو مسلمان کی شناخت ہے اور اب کافروں کی غلامی کی وجہ سے یہ شناخت بھی چھنتی جا رہی ہے ہندوستان کے دیندار مسلمانوں کو اس خبیص بیماری یعنی جھوٹ کے خلاف بھرپور جد و جہد کرنی چاہیے اور اپنی قوم کو بے اعتبار بننے سے بچانا چاہیے وہ ہندو فوجی روانی کے ساتھ گپے ہانک رہا تھا اور میں بے بسی کے ساتھ سن رہا تھا کہ اچانک ایک چھوٹا افسر بھاگ کر میرے پاس آیا اور غصے سے جھڑک کر مجھے خاموش ہونے کے لیے کہا وہ بڑے عجیب دن تھے تشدد مار کٹائی اور جھڑکیاں ہر وقت برستی رہتی تھیں میں نے اس فوجی کے ساتھ ایک بات بھی نہیں کی تھی میں تو خاموشی اور بے بسی کے ساتھ مجبوراً اس کی باتیں سن رہا تھا لیکن انڈین آفیسر نے اپنے فوجی کو سمجھانے کی بجائے مجھ پر اپنی بھڑاس نکالی اور وہاں سے دفع ہو گیا اس کی جھڑکی کا اثر گپ باز فوجی پر بھی ہوا اور وہ میرے پاس سے اٹھ کر دوسری جگہ چلا گیا تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں خاموشی رہی لیکن چند منٹ بعد مجھے اپنے پیچھے گالیوں کی آواز آنے لگی میں نے تھوڑا سا مڑ کر دیکھا تو ایک زخمی سکھ فوجی مجھے پنجابی زبان میں تابڑ طور گالیاں دے رہا تھا اور باقی فوجی کھی کھی کر کے ہنس رہے تھے فوش گالیوں کے اس ماحول میں میرے لیے ایک گھڑی بیٹھنا مشکل تھا لیکن میں مجبور تھا اور شوائے ذکر اللہ کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا چنانچہ میں اپنی توجہ اس سے ہٹا کر ذکر میں مشغول ہو گیا انڈین فوج میں سکھوں کی بڑی تعداد کو بھرتی کیا گیا ہے پچاس پچپن نام کی ایک قابل فخر انڈین ریجمنٹ پوری کی پوری سکھوں پر مشتمل ہے اسی طرح ڈوگرا ریجمنٹ میں بھی سکھوں کی کافی تعداد کام کرتی ہے کیونکہ پنجاب کے بعد سکھوں کی بڑی آبادی جموں میں ہے اور جموں پر طویل عرصے سے ڈوگروں کا راج ہے انیس سو اسی میں بعض غیرت مند سکھوں نے انڈیا کے برہمنی سامراج کے خلاف مسلح تحریک کا آغاز کیا یہ تحریک کامیابی کے قریب تھی کہ خود سکھوں میں سے غلامانہ ذہنیت رکھنے والے بعض افراد نے اس تحریک کا گلا دبا دیا یہ تحریک اب بھی اندر ہی اندر سلگ رہی ہے اگرچہ اس کے شعلے اب ماند پڑ چکے ہیں سکھ قوم میں غداری بے وفائی اور طوطا چشمی بہت زیادہ ہے سکھ مذہب کی بنیاد چونکہ نفاق پر ہے اس لیے اس کے ماننے والے اپنا روپ بدلنے میں دیر نہیں کرتے انیس سو سینتالیس میں ان لوگوں نے ہندوؤں کے اشارے پر مسلمانوں کے خلاف قابل نفرت کارروائیاں کیں اور مسلمانوں کے دلوں پر نہ مٹنے والے زخم چھوڑے لیکن انیس سو اسی میں انہیں پہلی بار اندازہ ہوا کہ وہ تو برہمنی سامراج کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں چنانچہ انہوں نے انڈیا میں بربریت کے خلاف تحریک شروع کی تب انہیں سب سے زیادہ مدد اور حمایت مسلمانوں ہی کی طرف سے ملی اور آئندہ جب بھی سکھوں نے عقل بندی کا ثبوت دے کر انڈیا سے آزادی کی بات کی تو مسلمان ضرور ان کی حمایت کریں گے کیونکہ برہمنی سامراج کا طاقتور رہنا کسی بھی انسان یا جانور کے مفاد میں نہیں ہے انڈیا کی فوج میں موجود سکھ فوجی دو طرح کے ہیں ایک تو وہ جو اپنے دس ہزار سے زائد جوانوں کی لاشیں اٹھا کر انڈیا کے اصلی چہرے کو پہچان چکے ہیں اور وہ ماضی میں مسلمانوں پر کیے ہوئے مظالم پر بے حد نادم اور شرمندہ ہیں یہ فوجی تحریک کشمیر میں برسو پیکار مسلمان مجاہدین کی اندرون خانہ مدد کرتے ہیں اور کسی بھی تعاون سے دریگ نہیں کرتے مجھے اپنے چھ سالہ زمانہ اسارت میں اس طرح کے کئی سکھوں سے واسطہ پڑا جنہوں نے اپنے جذبات کے اظہار کے علاوہ بعض مقامات پر تعاون بھی کیا لیکن انڈین فوج میں موجود سکھوں کا دوسرا طبقہ مسلمانوں کا خطرناک دشمن ہے یہ غلیظ صفت شرابی اور بدکار سکھ ہیں جو اپنی قوم کی آزادی کو ہندوؤں کے ہاتھوں بیچ کر بغیرتی کی زندگی گزار رہے ہیں گالیاں دینے والا یہ سکھ اسی طبقے کا نمائندہ لگتا تھا اس لیے وہ اپنے اندر کا بغض گالیوں کے ذریعے نکال رہا تھا تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ڈاکٹر کے سامنے پیش کیا گیا پہلی نظر میں وہ فوجی ڈاکٹر ایک خوش شکل مہذب شخص نظر آیا لیکن جب اس نے زبان کھولی تو اس کے منہ سے بھی گالیوں کی غلازت خارج ہونے لگی اس نے چیک اپ تو سرسری سا کیا البتہ جہاد کے خلاف ایک گالیوں بھری جو شیلی تقریر کر ڈالی تفتیش اور تشدد کے بعد میڈیکل چیک اپ کے بین الاقوامی قانون کے تحت کبھی کبھار اس طرح کے ڈاکٹر اسے واسطہ پڑتا تھا اور یہ لوگ ہماری بے بسی کا فائدہ اٹھا کر جو منہ میں آتا بکلیا کرتے تھے مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی تقریر کے دوران قیدی کے جسم سے کپڑے اتار لیے جاتے اور کچھ فوجی ہاتھوں میں ڈنڈے لے کر کھڑے رہتے تھے تاکہ قیدی کسی طرح کا تلخ جواب نہ دے سکے گرفتاری کے ان ابتدائی مراحل کے بعد جیلوں میں انڈیا کے کئی سورما آفیسر اور ڈاکٹر جب مجاہدین سے بحث کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے چاروں شان چت گرتے تھے اور ان کی خطابت اور معلومات کا فخر خاک میں مل جاتا تھا لیکن گرفتاری کے ابتدائی ایام میں وہ ڈنڈے کے زور پر اپنی تقریر سنا لیتے تھے میڈیکل چیک اپ کے بعد ہمیں ایک گاڑی میں زنجیروں سے باندھ کر بٹھا دیا گیا اس دن شدید برفانی بارش ہوئی تھی اس لیے زمین پر کئی کی فٹ برف کی تہیں جم چکی تھی گاڑیوں کے ٹائروں پر زنجیریں باندھی گئی تھیں تاکہ برف کی پھسلن سے بچا جا سکے اس شدید سردی کے موسم میں ہمیں ایک بڑے فوجی کونوائے کے ساتھ سری نگر لایا گیا جہاں بادامی باغ ہیڈ کوارٹر کے چنار کلب میں ہم دونوں کو صحافیوں کے سامنے پیش کر کے ہماری باقاعدہ گرفتاری کا اعلان کیا گیا صحافیوں کی اس پریس کانفرنس میں فوجیوں نے جھوٹ کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے وہ صحافیوں کے ہر سوال کے جواب میں نہایت جھٹائی کے ساتھ جھوٹ پر جھوٹ اگل رہے تھے اور صحافی بڑی توجہ سے لکھ رہے تھے اور کیمرے کے پیٹ میں یہ جھوٹ بھری مجلس محفوظ کر رہے تھے اس نمائش کے بعد ہمیں بادامی باغ کے حکومت خانے میں لایا گیا جہاں میڈیکل روم میں ابتدائی مگر خوفناک تشدد کے بعد الگ الگ سیلوں میں ڈال دیا گیا ان سیلوں میں پہنچنے کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ سامنے آئی کہ یہاں پر ہم سے پہلے نو پاکستانی مجاہدین موجود تھے جن کے نام یہ ہیں نمبر ایک جناب کمانڈر نصر اللہ منصور لگنیال نمبر دو بھائی سلطان احمد میانہ نمبر تین بھائی محمد سعید نمبر چار بھائی سیف اللہ خالد نمبر پانچ بھائی رضاء اللہ عوان نمبر چھ بھائی قدرت اللہ نمبر سات بھائی زرار بلوچ نمبر آٹھ بھائی ناصر اکرام نمبر نو بھائی غلام حیدر ان ساتھیوں کا قید ہونا ایک افسوسناک بات تھی لیکن اس تنگ قوبت خانے میں باہم جمع ہونا ایک ایسی خوشی تھی جو تنہائی اور غم کی شدت کو ہلکا کرتی تھی ابتدا میں ہمارے آپس میں ملنے پر پابندی تھی لیکن پھر سب ساتھیوں نے جرت و ہمت کے ساتھ ماحول کو اپنے ہاتھ میں لے لیا چند دنوں کے بعد بھائی نصیح اللہ پنچیری نام کے ایک قیدی کو بھی ہمارے ساتھ بند کیا گیا اور یوں ہماری تعداد بارہ ہو گئی اس حکومت خانے میں سات ماہ کے دوران بہت سارے واقعات پیش آئے ان واقعات پر نظر ڈالنے سے پہلے آئیے اس حکومت خانے کی ساخت پر ایک تحقیقی نظر ڈالتے ہیں جیل میں قید بندہ کے ایک مخلص ساتھی نے چند ماہ قبل اس عقوبت خانے کا ایک نقشہ اور تفصیلات کسی ذریعے سے بھجوا دی ہیں اب چونکہ وہاں پر آفاق شہید کے بم دھماکے کے بعد بہت کچھ بدل چکا ہے اس لیے ان باتوں کے افشاء میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا لیجئے رائے خدا کے ایک اسیر کے قلم سے انڈیا کے ایک عقوبت خانے کی تفصیلات پڑھیے بادامی باغ کا عقوبت خانہ از قلم ابو حیدر میانہ امیر المجاہدین حضرت مولانا محمد مسعود اظہر صاحب دامت برکاتہم ہندوستان کی قید سے نجات پا کر خیر و عافیت سے وطن عزیز پہنچ چکے ہیں اسلاف کے روشن نقش قدم پر محو سفر حضرت صاحب کا زمانہ اثارت دلچسپ واقعات سے عبارت ہے جیلوں میں آپ کے قیام کا انداز ہی نرالا تھا ایام اسیری میں جہاں آپ نے اپنے رفقائے جیل کی تعلیم و تربیت اور اصلاح باطن پر اپنی خاص توجہات مرکوز رکھیں وہیں آپ تحریر و تقریر کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں کی بیداری کا فریضہ بھی سر انجام دیتے رہے تحریر و ترسیل پر تمام تر پابندیوں کے باوجود آپ نے جیل سے امت مسلمہ کو کم از کم چار جہادی کتابوں اور سینکڑوں مضامین کا تحفہ دیا جبکہ جیل سے ایک ایک صفحہ باہر بھیجنا جوئے شعر لانے کے مترادف تھا جیل کے اندر دشمن انتظامیہ کے ساتھ کسی قسم کی مصلیحت کے روادار نہ تھے جیل میں دشمن انتظامیہ سے ویسے ہی معاملہ فرماتے رہے جیسے جیل میں نہ ہوں بلکہ میدان کارزار میں برسر پیکار ہوں بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ بھارت نے حضرت صاحب کو قید کر کے خسارہ ہی خسارہ پایا فروری انیس سو چورانوے میں ہندوستانی مقبوضہ کشمیر کے اسلام آباد علاقے سے حضرت صاحب اور مولانا سجاد خان شہید رحمہ اللہ کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد کئی دن آپ کو آرمی کیمپ میں رکھا گیا جہاں پوچھ تاچھ کے نام پر بہیمانہ مظالم کا بازار گرم رکھا گیا اس کے بعد آپ کو سری نگر میں ملٹری کے بدنام زمانہ ٹارچر سینٹر بادامی باغ یا بی بی کیمپ لایا گیا فروری سے ستمبر انیس سو چورانوے تک آپ اسی ٹارچر سینٹر میں قید رہے اس کے بعد آپ کو ایک ایسی جیل میں لایا گیا جو مجاہدین کشمیر کو قید رکھنے کے لیے خاص طور پر تعمیر کی گئی تھی اور اس سے پہلے کہ اس ہائی سیکورٹی جیل کا مفصل تذکرہ ہو چند لکیروں کی مدد سے آرمی کے بادامی باغ ٹارچر سینٹر کی سیر کرتے ہیں اور یہ جاننے کے ساتھ ساتھ حضرت صاحب کو اس سینٹر میں کہاں قید رکھا گیا تھا یہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ اس ٹارچر سینٹر میں کیا ہوتا تھا سری نگر میں بادامی باغ کیمپ کے نام سے ہندوستان قابض فوج کی بہت بڑی چھاونی ہے اسی چھاونی میں لب سڑک فوجی گاڑیوں کے لیے کانوائے گراؤنڈ ہے نمبر ایک اسی وسیع و عریض کانوائے گراؤنڈ کی نشاندہی کر رہا ہے اس کانوائے گراؤنڈ کے ایک حصے کے بالمقابل سڑک کے پار بادامی باغ ٹارچر سینٹر واقع ہے نمبر دو یہ سڑک ہے جو کونوائے گراؤنڈ اور بادامی باغ ٹارچر سینٹر کے درمیان حائل ہے اس سڑک پر سول و ملٹری ٹریفک سارا دن چلتی رہتی ہے نمبر تین لب سڑک آرمی کا مورچہ ہے جس میں مسلح فوجی دن رات موجود ہوتے ہیں اس مورچہ کے عقب چٹانیں ہیں نمبر چار یہ بھی مورچہ ہے اس میں بھی مسلح فوجی ہر وقت موجود رہتے ہیں نمبر پانچ یہ بھی مورچہ ہے اس مورچے میں مسلح فوجی ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور یہ مورچہ قید خانے کے عقب کی نگرانی کرتا ہے یہ مورچہ میڈیکل روم سے متصل ہے نمبر چھ یہ بھی مورچہ ہے جو کہ قید خانے میں داخلے کے واحد دروازے کے بالکل ساتھ ہے یہاں بھی مسلح پہرے دار ہر وقت موجود رہتے ہیں نمبر سات یہ فاٹک ہے جو ٹارچر سینٹر کے احاطے میں کھلتا ہے اسی سے گزر کر فوجی گاڑیاں ٹارچر سینٹر میں آ سکتی ہیں نمبر آٹھ ایک اور پھاٹک جو خاردار باڑ کے درمیان لگایا گیا ہے اور خاص قید خانے کی طرف جانے والوں کے کام آتا ہے نمبر نو قید خانے کی بلڈنگ میں داخل ہونے کا واحد دروازہ نمبر دس قید خانے کے تنہا دروازے سے گزرنے کے بعد بلڈنگ کی گیلری یا برآمدہ اس گیلری کی بیرونی دیوار میں روشنی یا ہوا کے لیے کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں جن میں سے ایک کی نشاندہی نمبر انیس سے کی گئی ہے یہ گیلری قیدیوں کے بیت الخلاء اور غسل خانے میں جانے کے لیے راہداری کا کام دیتی ہے اسی گیلری میں تین فوجی ہر وقت تعینات رہتے اور قیدیوں کی نگرانی کرتے ہیں نمبر گیارہ بڑی گیلری میں کھلنے والے دو تنگ و تاریک راستے جو اس قید خانے میں بنائے گئے سیلوں میں جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہی دو راستوں میں سے ایک میں بیٹھ کر حضرت صاحب اپنے رفقا کو درس قرآن دیتے رہے نمبر بارہ قید خانے میں بنائے گئے تنگ و تاریک سیلوں میں سے چار سیل انہی سیلوں میں سے ایک سیل میں حضرت صاحب کو قید رکھا گیا اور حضرت صاحب کے سیل سے متصل ہی دوسرے سیل میں سجاد شہید رحمۃ اللہ علیہ بند تھے جو اکثر تلاوت کلام اللہ میں مشغول رہتے تھے حضرت صاحب جس سیل میں مقیم تھے اسے سبز رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے ان سیلوں میں سے ایک کی لمبائی چھ فٹ ہے اور چھ فٹ ہی چوڑائی ہے ٹارچر سینٹر کی بلڈنگ کی چھت کے علاوہ ایک دوسری چھت ان سیلوں پر بنائی گئی ہے جو اہنی سلاخوں کی بنی ہوئی ہے نمبر تیرہ چار سیلوں کی دوسری قطار ان کل آٹھ سیلوں میں حضرت کے رفقائے جیل کو رکھا گیا تھا دوسرے لفظوں میں یہ سب سیل مہمان مجاہدین کے لیے مخصوص تھے ان سیلوں میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا نمبر چودہ قید خانے کے تین بڑے لاک اپ ان میں مقامی مجاہدین کو قید رکھا گیا تھا نمبر پندرہ آرمی کے زیر کنٹرول بادامی باغ ٹارچر سینٹر کا اکلوتا غسل خانہ یہ غسل خانہ تقریباً ایک سو مجاہدین کے نہانے کپڑے دھونے برتن دھونے اور پانچ وقت وضو کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اور جبکہ مقامی مجاہدین کو مہمان مجاہدین سے الگ بند رکھا جاتا تھا اور ہر قسم کی ملاقات پر پابندی آئے تھی یہ غسل خانہ میٹنگ روم کے کام آتا تھا اور یہیں آپس میں اہم مشورے بھی ہوتے تھے نمبر سولہ قید خانے میں بنے کئی بیت الخلاء ان کے سامنے بنی راہداری بھی ملاقات کا کا قیام دیتی ہے یہ بیت الخلاء صرف اسی ٹارچر سینٹر کی چھت کے نیچے واقع تھے بلکہ سیلوں کی اس قطار کے بالکل قریب واقع تھے جس میں حضرت صاحب کو قید رکھا گیا تھا اس کے باوجود بزدل خوف زدہ دشمن حضرت صاحب کو ہتکڑی لگا کر بیت الخلاء تک لے جاتے تھے نمبر سترہ میڈیکل روم ٹارچر سینٹر میں واقع قید خانے کے عقب میں بنے اس میڈیکل روم کو یہاں مرکزی حیثیت حاصل تھی نئے آنے والے قیدیوں کا یہیں استقبال کیا جاتا تھا اور میڈیکل چیک اپ کے نام پر آرمی ڈاکٹر وہ وحشانہ مظالم کرتے تھے کہ انسانیت سسک اٹھتی کالی دیوی کے پجاری ڈاکٹر اپنی درندگی کا بھرپور مظاہرہ کرتے دوا مانگنے والوں پر لاٹھیاں برستی تھیں جب حضرت صاحب کو بادامی باغ لائے تو پہلے اسی میڈیکل روم میں لے گئے پھر لاٹھیاں چلیں تو شاید حضرت صاحب کے بدن کا کوئی حصہ اس سے محفوظ نہ رہ سکا اسی دوران ایک لاٹھی حضرت کے چشمے پر پڑی جس سے چشمہ چکنا چور ہو گیا اس کے بعد ایک طویل مدت جیل میں آپ نے چشمے کے بغیر گزاری نمبر اٹھارہ یہ خاردار تاٹ کی باڑھ ہے جسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچنے کے لیے خاص طریقے سے بنایا گیا ہے عام خاردار تار سے الگ اس کی بناوٹ تھی نمبر انیس قید خانے کی بیرونی دیوار میں لگی کھڑکیاں جو کہ نہ صرف ہوا اور روشنی کا کام دیتی تھیں بلکہ خطوط کی ترسیل کا کام بھی یہیں سے سر انجام پاتا تھا اس ٹارچر سینٹر میں کاغذ پنسل بالکل منع تھے خطوط کے آنے جانے پر سخت پابندی تھی ان حالات میں مجاہدین کے لیے کام کرنے والا آرمی کا خاک روب ٹارچر سینٹر کے بیرونی حصے میں جھاڑو دیتے دیتے اسی کھڑکی کے قریب آتا اور کمال ہوشیاری سے اپنے لباس میں یا کسی اور جگہ چھپایا ہوا خط کھڑکی میں رکھ دیتا اور تھوڑی ہی دیر میں کوئی مجاہد نگرانی پر معمور تین فوجیوں سے تھوڑی دیر کی آنکھ مچولی کے بعد وہ خط اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا پھر وہ خط حضرت صاحب یا سجاد شہید رحمہ اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا مناسب وقت اور احتیاط کے تقاضے پورے ہونے پر جواب تحریر کیا جاتا اور جب اگلے روز خاک روب جھاڑو گھماتے گھماتے کھڑکی کے قریب پہنچتا تو کھڑکی کے بیرونی طرف لٹکا دیا جاتا جسے خاک روب فنکارانہ طریقے سے اٹھاتا اور کوڑے میں ڈال لیتا اور وہاں سے یوں یہ خط حفاظت سے مجاہدین تک پہنچ جاتا ہندوستانی آرمی میں موجود ایسے کئی افراد مجاہدین کے لیے اب بھی کام کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے نمبر بیس بادامی باغ ٹارچر سینٹر کے سین میں واقع یہ دو کمرے قید خانے کے سامنے کے حصے میں ہیں ان دونوں کمروں میں اسیر مجاہدین سے بیان لیے جاتے تھے بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار بار بار اسیروں کو یہاں بلواتے اور تفتیش کے نام پر ان پر دن بھر ظلم کرتے اور لوہے کی سلاخوں سے پیٹتے تھے اور رات کو واپس لاک اپ میں بند کر دیتے تھے کبھی ان کمروں میں اس قدر ظلم ہوتا تھا کہ اسیر مجاہد زندہ واپس نہیں آتا تھا بلکہ اس کی لاش ہی ٹارچر سینٹر سے باہر جاتی تھی جب تک حضرت صاحب اس ٹارچر سینٹر میں بند رہے ہر روز نت نئے انداز میں دشمن آپ کو اذیت پہنچاتے رہے دشمن کی طرف سے پہنچائی گئی تکالیف سے کوئی دن خالی نہیں ہوتا تھا اس کے باوجود حضرت اپنے نظریے پر ہمیشہ ڈٹے رہے آرمی کے بڑے بڑے آفیسر آتے حضرت سے باس و باساں کرتے ادھر ادھر کی ہانکتے اور مجاہدین کی دہشت پسندی ثابت کرنے کی کوشش کرتے اور بلاخر حضرت کے علمی درائل سے شکست کھا کر منہ لٹکائے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے واپس چلے جاتے کہ یہ شخص بدلنے والا نہیں اس سینٹر میں دشمن کی پوری کوشش تھی کہ مجاہدین دنیا سے کٹے رہیں نہ ان کے پاس کوئی ذریعہ خبر ہو اور نہ ان تک کوئی بیرونی خبر پہنچے مگر اللہ پاک نے اپنی رحمت سے دشمن ہی کے آدمی کے ذریعے ریڈیو کا انتظام کر دیا تھا یہ ریڈیو خفیہ رکھا جاتا تھا خبروں کے اوقات میں اسے نکالا جاتا اور خبریں سن کر دوبارہ چھپا دیا جاتا تھا ستمبر انیس سو چورانوے میں حضرت صاحب اور ان کے دیگر رفقا کو جموں کی ایک جیل میں منتقل کر دیا گیا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی محمد وعلی آلہ باصحاب ہی اجمائین پچیس سوال شمبہ بامطابق یکم فروری سن دو ہزار